بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹمس پروگرامنگ کے ٹوئنٹی سکس لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے فائل سسٹم کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ کی تھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فائل سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے فرسٹلی ڈسک آرکیٹیکچر کو انڈرسٹینڈ کرنا لازمی ہے ڈسک آرکیٹیکچر کے بارے میں ہم نے ڈسکشن سٹارٹ کی تھی آپ کو بتایا تھا کہ ڈسک آرکیٹیکچر جو ہے وہ ڈسک کی جو شیپ ہے وہ اس طرح کی شیپ ہوتی ہے کہ وہ ایک سرکولر آبجیکٹ ہوتا ہے اور سینٹر میں سے وہ ہالو ہوتا ہے اس طرح کی کوئی بھی شیپ ہوگی وہ ڈسک کہلائے گی پھر اس ڈسک کو ریڈیلی uh, ڈوائڈ کیا گیا انٹو ٹریکس اور لانگیٹیوڈلی اس کو ڈیوائڈ کیا گیا انٹو سیکٹرس اور پھر ڈسک کو ریڈ کرنے کے لیے یا رائٹ کرنے کے لیے ایک ڈیوائس ریکوائرڈ ہوتا ہے اس ڈیوائس کو کہتے ہیں ہیڈ ہیڈ جو ہے وہ ٹو اینڈ فرو موو کرتا ہے سینٹر سے آؤٹر ایج کے بیچ میں to and fro head move کرتا رہے گا اس کی موشن سے ٹریکس چینج ہوں گے مور اوور ڈسک جو ہے جب ڈرائیو کے اندر انسرٹ کرتے ہیں تو ڈسک روٹیٹ کرتی ہے ڈسک کی روٹیشن سے سیکٹرز چینج ہوں گے اور پھر ہیڈز ہوتے ہیں ڈسک عام طور پہ ڈبل سائڈڈ ہوتی ہے یعنی کہ دونوں سائڈس کے اوپر ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے اگر دونوں سائڈس کے اوپر ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے تو دو ہیڈ یوز ہوں گے ایک ہیڈ زیرو کلائے گا ایک ہیڈ ون کلائے گا دونوں سائڈ پہ سے ریڈ کرنے کے لیے ہیڈ استعمال ہوں گے اور ہیڈ جو ہیں وہ سارے کٹھے موو ہوں گے یعنی کہ اگر ایک ہیڈ جو ہے وہ ٹریک نمبر ٹین کے اوپر ہے تو دوسرا ہیڈ بھی ٹریک نمبر ٹین کے اوپر ہی ہوگا اس طرح سے ڈسک کو ایکسس کرنے کے لیے تین پیرامیٹرز بن جاتے ہیں ہیڈ سیکٹر اینڈ ٹریک اور جو ڈسک کے اوپر اسمالسٹ ایڈریسیبل یونٹ بنتا ہے وہ یونٹ بلاک کہتا ہے کہلاتا ہے جس کو کہ ہم سیکٹر پر ٹریک بھی کہہ سکتے ہیں لاسٹ لیکچر uh, کے اندر ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ ایک بلاک کو ایکسس کرنے کے لیے جب ڈسروٹیٹ کر رہی ہے تو جو ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اس ٹائم کو ایکسس ٹائم کہلاتے ہیں اس ایکسس ٹائم کے اندر ہیڈ کی موشن کا بھی ٹائم انکلوڈیڈ ہے اور ڈسک کی روٹیشن کا بھی ٹائم انکلوڈیڈ ہے ڈسک کو روٹیٹ کر کے ایک پرٹیکولر سیکٹر تک پہنچنے کے لیے جو ٹائم لگتا ہے وہ کہلاتا ہے روٹیشنل ڈیلے اسی طرح سے ہیڈ کو موو کر کے ایک پرٹیکولر ٹریک uh, تک پہنچنے کا جو ٹائم ریکوائرڈ ہے وہ کہلاتا ہے سیک ٹائم اور دونوں کا ایکومولیٹو ٹائم جو ہے وہ ایکسس ٹائم کہلاتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ایسی ٹیکنیکس یوز کریں جس کی مدد سے سیک ٹائم اور ایکسس ٹائم جو ہے وہ ریڈیوس کیا جا سکتا ہے major portion of the access time جو ہوتا ہے وہ سیک ٹائم ہوتا ہے تو اس لیے سیک ٹائم کو ریڈیوس uh, کرنے کے اوپر ہمارا زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی ٹیکنیکس یوز کریں جس کے اندر سیک ٹائم ریڈیوس کیا جا سکے پھر ڈسک کو یوز کرنے کی آپ کو پریکاشنس بتائی تھیں کہ وہ میگنیٹک میڈیا ہے تو کس طرح کی آپ کو پریکاشنس یوز کرنی چاہیے آج ہم وہاں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں نیکسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈسک کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں ڈسک کی جو میموری ہے اس کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں آج کا لیکچر اسی چیز کے بارے میں ہے کہ ڈسک کی میموری کو آپ کس طرح سے ایکسس کر سکتے ہیں ڈسک کی میموری کو ایکسیس کرنے کا جو ایک سمپلسٹ میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آف کورس بایوس کی سروسز اویلیبل ہیں اور انہی سروسز کو یوز کرتے ہوئے سی کے اندر already built in functions available ہیں اسی طرح کا ایک فنکشن جو ہے وہ بایوس ڈسک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بایوس ڈسک کا فنکشن کس طرح سے ورک کرتا ہے آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بایوس ڈسک کا function number of parameter accept کرتا ہے اور یہ ایک انٹیجر ویلو ریٹرن کر رہا ہے سب سے پہلا جو پیرامیٹر ہے وہ کمانڈ ہے وہ بیسکلی یہ بتا رہا ہے کہ کیا آپریشن آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ پیرامیٹر جو ہے وہ ڈرائیو نمبر ہے ڈرائیو نمبر کے بارے میں بھی آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک بتاتے ہیں کہ ڈرائیو نمبر کیا ہونا چاہیے کس پرٹیکولر ڈسک کے لیے پھر نیکسٹ جو پیرامیٹر ہے یہ ہیڈ نمبر ہے نیکسٹ پیرامیٹر ٹریک کا نمبر ہے نیکسٹ پیرامیٹر سیکٹر کا نمبر ہے یعنی کہ ہم نے پہلے آلریڈی یہ بات کر چکے ہیں کہ ڈسک کے اوپر ایک بلاک ایکسس کرنے کے لیے جو بلاک کا ایڈریس ہے وہ تین پیرامیٹرس کے اندر اسپیسیفائی کیا جاتا ہے ہیڈ ٹریک اینڈ سیکٹر اب جس آپ نے بلاک کو ایکسس کرنا ہے اس کا ہیڈ نمبر اس کا ٹریک نمبر اور اس کا سیکٹر نمبر آپ یہاں پہ اسپیسیفائی کریں گے اور آپ یہ بھی اسپیسیفائی کریں گے کہ اس بلاک سے آن آپ نے کتنے بلاکس ریڈ کرنے ہیں جو کہ نیکسٹ پیرامیٹر ہے سیکٹس کا جو پیرامیٹر ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ اس پرٹیکولر بلاک جس بلاک کا آپ نے ایڈریس اسپیسیفائی کیا ہے اس بلاک سے آن آپ نے کتنے بلاکس ریڈ یا رائٹ کرنے یا جو بھی آپریشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں ان بلاکس کے اوپر ہی آپریشن پرفارم کرنا ہے اب یہ بلاگ جب ریڈ ہوں گے تو ریڈ کر کے ان کی جو کانٹینٹس ہیں وہ میمری میں کسی بفر کے اندر اسٹور کرنے پڑیں گے تو آپ نے وہ میمری ایڈریس بھی اسپیسیفائی کیا ہوا ہے نیکسٹ جو اس کا پیرامیٹر ہے وہ وہی میمری ایڈریس ہے جس میمری ایڈریس پہ آپ چاہتے ہیں کہ اس بلاک یا بلاکس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ اس بفر کے اندر اسٹور ہو جائیں ان کیس آف ریڈ یا ان کیس آف رائٹ آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ میمری سے ڈیٹا رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں آن ٹو دا ڈیسک تو اس کیس میں جو میموری ایریا آپ ڈسک پہ رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ایڈریس آپ اس پیرامیٹر کے تھرو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں یہ فنکشن آپ کو ایک انٹیجر ویلو ریٹرن کرتا ہے جو انٹیجر ویلو ریٹرن کرتا ہے وہ ایک ورڈ ہے اس ورڈ کا جو ہائی بائٹ ہے اگر آپریشن سکسیسفل ہوتا ہے تو ہائی بائٹ کی ویلو زیرو ہوگی جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ جو بھی آپ آپریشن پرفارم کرنا چاہتے تھے ریڈ کا رائٹ کا واٹ ایور بایوس ڈسک کی مدد سے وہ سکسیزفل ہو گیا اور ان کیس وہ زیرو نہیں ہے کوئی نان زیرو ویلیو ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ان سکسیزفل رہا ہے اور جو اس ہائی بائٹ کی ویلیو ہوگی وہ آپ کو ایرر کوڈ ریٹرن کرے گی ان کیس یہ آپریشن سکسیزفل ہو گیا تو ہائی بائٹ کی ویلیو زیرو ہوگی اور لو بائٹ کے اندر نمبر آف بلاکس ہوں گے جو کہ آپ نے ریڈ یا رائٹ کیے ہیں یا واٹ ایور جو بھی آپریشن آپ پرفارم کرنا چاہتے تھے اس فنکشن کے تھرو اب اس کا جو پہلا پیرامیٹر ہے کمانڈ اس کی ہم کچھ ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس فنکشن کے تھرو اس ایک فنکشن کے تھرو آپ ریڈ بھی پرفارم کر سکتے ہیں آپ رائٹ بھی پرفارم کر سکتے ہیں اور ایون بلاکس کو آپ فارمیٹ بھی کر سکتے ہیں جو آپریشن آپ نے پرفارم کرنا ہے وہ آپ اس پیرامیٹر کے تھرو اسپیسیفائی کریں گے کمانڈ کے تھرو اسپیسیفائی کریں گے اگر اس کی ویلو آپ نے زیرو اسپیسیفائی کیا تو اس کا مطلب ہے آپ ڈسک کو ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈسک کو ریسیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ہیڈ جو ہے وہ بالکل اسٹارٹنگ بلاک کے اوپر آ جائے گا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈسک نے جو لاسٹ آپریشن پرفارم کیا تھا اس لاسٹ آپریشن کا کیا اسٹیٹس ہے تو ادھر آپ کمانڈ کے اندر ون اسپیسیفائی کریں گے اگر آپ ڈسک پہ سے کسی بلاک کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس بلاک کا آپ ایڈریس اسپیسیفائی کریں گے اور کمانڈ کے اندر ٹو اسپیسیفائی کریں گے اگر آپ بلاک کو رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلاک کا ایڈریس اسپیسیفائی کریں گے میموری ایریا اسپیسیفائی کریں گے جہاں سے کانٹینٹس آپ ڈسک کے اوپر رائٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سارے پیرامیٹر اسپیسیفائی کریں گے اور کمانڈ جو ہے آپ تھری اسپیسیفائی کریں گے اسی طرح سے ڈسک آپ کو پتا ہوگا کہ سرٹن اس کے سیکٹرز بیڈ بھی ہو جاتے ہیں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جس بلاک کو آپ ایکسیس کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ ایکسیسیبل ہے یا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ڈسک کو ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ویریفائی کرنے کے لیے ادھر آپ کمانڈ فور اسپیسیفائی کریں گے اور اگر ڈسک کے کسی بلاک کو آپ نے فارمیٹ کرنا ہے تو فارمیٹ کے لیے ادھر کمانڈ فائیو اسپیسیفائی کریں گے جو نیکسٹ پیرامیٹر ہے ڈرائیو اس کی ڈیٹیل بھی آپ اس سلائیڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں ڈرائیو کی ویلو ایٹی ہیگز ہوگی یا پھر آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایٹ بٹ کی ویلیو ہے اور اس ایٹ بٹ کا موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ جو ہوگا ون ہوگا ان کیس اگر آپ کسی فکسڈ ڈسک کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو آپ نمبر اسپیسیفائی کر رہے ہیں یہ فزیکل ڈسک کے لیے کر رہے ہیں فرسٹ فزیکل ڈسک کے لیے کر رہے ہیں لاجیکل ڈسک کے لیے نہیں کر رہے ہیں آپ نے عموماً اپنے سسٹمس کے اندر پارٹیشن کی ہوتی ہے جب پارٹیشن کی ہوتی ہے تو کئی لاجیکل ڈرائیوز بن جاتی ہیں لیکن وہ فزیکلی ایک ہی ڈرائیو ہوتی ہے تو جو فرسٹ فزیکل ڈرائیو ہے اس کو اگر آپ نے اس کے کسی بلاک کو ایکسس کرنا ہے تو آپ ایٹی ہیگز ادھر اسپیسیفائی کریں گے اگر ایک اور آپ نے اسی طرح فزیکل ڈرائیو لگائی ہوئی ہے تو اس فزیکل ڈرائیو جو سیکنڈ فزیکل ڈرائیو ہے جو عام طور پہ مے بی سلیو ہو سکتی ہے تو اس کے لیے آپ ادھر drive number eighty one specify کریں گے نیکسٹ کے لیے eighty two and so on depend کرتا ہے جتنی بھی آپ نے فزیکل فکسڈ ڈسکس اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہیں مور اوور اگر آپ نے کسی ریموویبل ڈسک جیسے فلاپی ڈسک ہے فلاپی ڈسک کو اگر ایکسس کرنا ہے فلاپی ڈرائیو کو ایکسس کرنا ہے تو جو فرسٹ ریموویبل ڈسک ہے یعنی کہ اے ڈرائیو اگر اے ڈرائیو کو ایکسس کرنا ہے تو اس کی ویلو آپ زیرو اسپیسیفائی کریں گے اگر جو سیکنڈ ریموویبل ڈسک ہے اس کو آپ نے ایکسس کرنا ہے تو اس کی ویلو آپ ون اسپیسیفائی کریں گے اینڈ سو آن ابھی یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ بلاگ کو کیسے ریڈ یا رائٹ کر سکتے ہیں بایوس ڈسک کا آپ کے پاس فنکشن اویلیبل ہے اب اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں اور اس پروگرام کے اندر ہم اس چیز کو یوز کرتے ہیں بایوس ڈسک کے فنکشن کو یوز کریں گے اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم کچھ بلاگ کو ریڈ کرنا چاہیں گے اور جو بلاگ کا ایڈریس ہے وہ آپ یوزر سے ان پٹ لیں گے اور یوزر جو بھی ان پٹ دے گا اس کے اکارڈنگلی آپ کا فنکشن جو ہے وہ اس بلاک کو ریڈ کرے گا اور ایک فائل کے اندر سیو کر لے گا بعد میں آپ اس فائل کو ریڈ کر کے اس بلاک کے کانٹینٹس جو ہیں چیک کر سکتے ہیں آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک فائل پوائنٹر کریٹ کیا ایف پی ایک بفر کریٹ کیا آف انسائنڈ چار اس بفر کے لیے کتنے بائٹس ریزرو ہو رہے ہیں 512 بائٹس ریزرو ہو رہے ہیں 512 اس کے اندر آئٹمس ہیں کریکٹر سائز کے تو 512 بائٹس اس کے لیے ریزرو ہو رہے ہیں 512 بائٹس ہم نے کیوں رکھے کوشچن یہ ہے 512 بائٹس ہم نے اس لیے رکھے کہ کیونکہ ہم ایک ڈاس کا بلاک ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاس آپریٹنگ سسٹم کا بلاک ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاس کے اندر بلاک کا سائز 512 بائٹس کا ہوتا ہے جب اس بلاک کو ریڈ کریں گے تو اس کو اس کے کانٹینٹس کو میموری میں سٹور کرنے کے لیے آپ کو 512 بائٹس کی رے چاہیے تو ہم جسٹ ایک بلاک کو ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ دو بلاکس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سائز ڈبل رکھنا پڑے گا چار بلاکس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا سائز فور ٹائمز ہونا چاہیے اینڈ سو آن پھر ہم نے کچھ اور اسٹرنگ ٹائپ ویریبلس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں ایک ہم نے ایس ٹی ویریبل ڈیفائن کیا ہوا ہے اس کا سائز سکسٹی رکھا ہے ڈفرینٹ سائز بھی آپ رکھ سکتے ہیں بیسیکلی ہم یوزر سے یہ پوچھیں گے کہ جو فائل اس نے سیو کرنی ہے وہ کس پیتھ کے اوپر سیو کرنی ہے اور اس کا پیتھ ان پٹ لیں گے اور ان پٹ لے کے اس اسٹرنگ کے اندر اسٹور کر دیں گے مور اوور ہیڈ نمبر ہے جو ہیڈ نمبر ہے وہ بھی ہم ایک اسٹرنگ کے اندر لے رہے ہیں بعد میں اسٹرنگ کو ہم انٹیجر میں کنورٹ کر لیں گے تو اس کے لیے ہم نے ٹین کریکٹرس کی ایک اسٹرنگ ڈکلیئر کی ہے ہیڈ نمبر کے نام سے اسی طرح سیکٹر نمبر کے لیے بھی آپ نے ٹین کریکٹرس کی ایک اسٹرنگ ڈکلیئر کیا اور ٹریک نمبر کے لیے بھی سملرلی ٹین کریکٹرس کی اسٹرنگ ڈکلیئر کیا اب مین پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ مین پروگرام میں کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم ان پٹ لیتے ہیں یوزر سے file path user file path enter کرے گا اس فائل پیتھ کے اوپر ایف اوپن کی مدد سے ایک فائل اوپن کر دیتے ہیں جو بھی فائل نیم اس نے اسپیسیفائی کیا اس نام کی ایک فائل اوپن ہو جائے گی فار رائٹ بائنڈری موڈ یہ بائنری اس کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ بلاک ریڈ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کس طرح کی ویلیوز ہیں ویلیوز ویلیوز ہیں ہیں یا اس لیے اس کو بائنڈری رکھنا سیف ہے اب یہ جو فائل اوپن ہوئی ہے اس کا پوائنٹر ایف پی ہمارا ایک ویریبل ہے جو کہ ہم نے پہلے ڈکلیئر کیا ہوا تھا فائل پوائنٹر اس کے اندر اسٹور کر لیا اب ہم یوزر کو میسج دیتے ہیں کہ وہ ہیڈ نمبر جو ہے ان پٹ کرے user head number input کرے گا اس کو ہم نے ہیڈ نمبر نام کی اسٹرینگ کے اندر اسٹور کر لیا سملرلی ہم یوزر سے ان پٹ لیتے ہیں سیکٹر نمبر اس کو سیکٹر نمبر نام کی ہم نے اسٹرنگ کے اندر اسٹور کر لی اسی طرح ٹریک نمبر اور ٹریک نمبر کو بھی ایک اسٹرنگ کے اندر اسٹور کر لیا اب سمپل آگے جو ہم کر رہے ہیں بہت سمپل ہے بایوس ڈسک کا فنکشن یوز کر رہے ہیں ہم ایک بلاک کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں بلاک کو اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمانڈ کے اندر ٹو اسپیسیفائی کریں گے کسی ہارڈ ڈسک کے بلاک کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کی وہ ہارڈ ڈسک جو ہے وہ فرسٹ فکس ڈسک ہے تو اس کیس کے اندر آپ ڈرائیو نمبر جو ہے وہ ایٹی ہیگز اسپیسیفائی کریں گے پھر جو ہیڈ نمبر ہے اس کو اے ٹو آئی کے فنکشن کے تھرو آسکی ٹو انٹیجر کے فنکشن کے تھرو آپ نے کنورٹ کر لیا انٹو انٹیجر اسی طرح ٹریک نمبر کو بھی انٹو انٹیجر کنورٹ کر لیا اور سیکٹر نمبر کو بھی انٹیجر میں کنورٹ کر لیا جو نمبر آف بلاکس ہم ریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ون اگر آپ ٹو بلاکس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر ٹو اسپیسیفائی کریں گے لیکن یہ یاد رکھے جو رکھیں کہ جو بفر آپ نے اسپیسیفائی کیا ہوا ہے اس کا سائز بھی اکارڈنگلی ہونا چاہیے فی الحال ہم نے جو بفر اسپیسیفائی کیا یوز اوپر جو بفر ڈکلیئر کیا اس کا سائز 512 ہنڈریڈ ٹویلو بائٹس رکھا ہے تو اسی کے لحاظ سے ہم صرف ایک بلاک اس کے اندر ریڈ کر سکتے ہیں اور لاسٹ پیرامیٹر کے اندر ہم بفر کا ایڈریس اسپیسیفائی کریں گے اگر یہ فنکشن سکسیزفل ہے تو جو آپ نے ہیڈ نمبر ٹریک نمبر اور سیکٹر نمبر اسپیسیفائی کیے ہیں وہ بلاک ریڈ ہو جائے گا اور وہ بلاک ریڈ ہو کے جو اس کے کانٹینٹس ہیں وہ بفر کے اندر آ گئے ہیں بفر ایک رے ہے میمری کے اندر اب نیکسٹ ہمارا ایم یہ ہے کہ یہ جو بفر ہے اس کو ہم کسی ڈسک کے اوپر اسٹور کر لیں تو اس کے لیے ہم نے فرسٹلی یہ چیک کیا ہے کہ جو بایوٹ بایوس ڈسک کا جو فنکشن تھا یہ سکسیزفل بھی رہا ہے یا نہیں رہا بایوس ڈسک نے جو ویلیو ریٹرن کی تھی وہ ہم نے ایک ویریبل آئی کے اندر اسٹور کر لی تھی اب اس ویلیو کے ہائر بائٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں آئی کے ریفرنس کو ٹائپ کاسٹ کیا ہے انسینڈ کریکٹر پوائنٹر اور اس کو ٹائپ کاسٹ کرنے کے بعد جو آ, اس کا ہائر بائٹ ہے اس کو ہم ریڈ کر رہے ہیں صرف اور اگر اس کی ویلیو زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بائی آس کا فنکشن سکسیزفل تھا اگر سکسیزفل تھا تو ہم فائل پہ رائٹ کر رہے ہیں بفر کو رائٹ کر رہے ہیں اور 512 ہنڈریڈ بائٹس کو رائٹ کر دیں گے فائل پوائنٹر ایف پی کو یوز کرتے ہوئے فائل رائٹ ہوگی اور پھر فائل کو کلوز کر دیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم یوزر کو میسج دے دیں گے کہ بایوس ڈسک سے ہم نے جو ریڈ کرنے کی کوشش کی تھی وہ سکسیزفل نہیں ہے یعنی کہ آئی کے اندر جو ویلیو آئی ہے اگر اس کا ہائی بائٹ زیرو نہیں ہے تو یوزر کو سمپلی ایک ایرر میسج دے دیا جائے گا اس طرح سے جو آپ نے بلاک ریڈ کیا ہے وہ اس فائل کے اندر اسٹور ہو گیا اور اب آپ اس فائل کے کانٹینٹس کو ایگزامن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بلاک کے اندر کیا ویلو پڑی ہوئی تھی اس طرح سے ہم نے ایک سمپل پروگرام بنایا پروگرام ڈیزائن کیا جس کی مدد سے آپ کسی بھی بلاک کا ایڈریس اگر آپ کو پتا ہے تو اس بلاک کو آپ ڈائریکٹلی ریڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ اگر رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پہ رائٹ کر رہے ہیں اگر آپ ایسے بلاک کے اوپر رائٹ کر لیتے ہیں جو کہ سسٹم ایریا کا پارٹ ہے تو آپ کا سسٹم ڈیٹا جو ہے وہ اوور رائٹ ہو جائے گا اس کی وجہ سے آپ کا کچھ ڈیٹا بھی لوز ہو سکتا ہے تو رائٹ کرتے ہوئے آپ نے کیئر کرنی ہے آپ ریڈ کسی بھی بلاک کو کر سکتے ہیں پھر مور اوور بایوس ڈسک کا جو فنکشن ہے کیونکہ یہ جو آپ سی یوز کر رہے ہیں یہ سی جو ہے سکسٹین بٹ سی ہے اور یہ اگر آپ بول اینڈ سی وغیرہ کے اندر ورک کر رہے ہیں تو یہ اس کا جو ورژن ہے آج سے کئی سال پہلے آیا تھا تو اس ورژن کے اندر جو بایوس ڈسک کا فنکشن یوز کیا گیا ہے اس فنکشن کی سرٹن لمیٹیشنز ہیں ان لمیٹیشنس کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں اس لمیٹیشنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو فرسٹلی یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ جو بایوس کا فنکشن ہے یہ آگے کس انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کر رہا ہے in order to read a certain block ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ڈسک کو ایکسس کرنے کے لیے جو انٹراپٹ یوز ہوتی ہے وہ 13 ہے تو آف کورس انٹراپٹ 13 کو کال کر رہا ہے اور اس کی نمبر آف سروسز ہیں کچھ ریڈ کے لیے ہیں کچھ رائٹ کے لیے ہیں کچھ فارمیٹ کے لیے ہیں تو اکارڈنگلی جو بایوس ڈسک کا فنکشن ہے وہ ڈفرینٹ سروسز کو کال کر رہا ہے ڈپینڈنگ اپان دا کمانڈ جو آپ نے اس کو کمانڈ اسپیسیفائی کی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سروس کو یوز کرے گا آئیے ہم ڈیٹیل اب دیکھتے ہیں انٹرپٹ تھرٹین کی اور اس کی چند سروسز کی جن سروسز کو بایوس ڈسک یوز کر رہا ہے اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بایوس ڈسک جو ہے وہ انٹرپٹ تھرٹین کو یوز کر رہا ہے اور اس کی ویریس سروسز ہیں وہ سروس زیرو بھی یوز کر رہا ہے سروس ون بھی یوز کر رہا ہے two three four and five use کر رہا ہے یہ کمانڈ کی مناسبت سے ہے جس طرح ہم نے کمانڈ ٹو اسپیسیفائی کی تھی ریڈ کرنے کے لیے سملرلی سروس ٹو یوز ہوتی ہے بلاک کو ریڈ کرنے کے لیے یا کمانڈ تھری اگر آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں رائٹ کرنے کے لیے تو سملرلی تھرٹین ہیکس کی سروس تھری یوز ہوتی ہے رائٹ کرنے کے لیے تو بایوس جس نمبر آف سروسز کو یوز کر رہا ہے ان نمبر آف سروسز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں تمام کے پیرامیٹرز آلموسٹ کامن ہیں اور ادھر جو پوائنٹ میں ادھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک جنرلی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پیرامیٹرز یہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں ان سروسز کے لیے فرسٹلی آف کورس جس طرح ہر سروس کے کے اندر اندر ہوتا ہے اے ایچ آپ سروس نمبر اسپیسیفائی کریں گے اور ان پرٹیکولر سروسز کے لیے اے ایل کے اندر آپ نمبر آف سیکٹر اسپیسیفائی کرتے ہیں جتنے سیکٹرز آپ نے ریڈ کرنے ہیں یا رائٹ کرنے ہیں جن کے اوپر آپریشن پرفارم کرنا ہے بی ایکس کے اندر آپ جس میمری ایڈریس کو یوز کر رہے ہیں فار ریڈ اور رائٹ وہ میمری ایڈریس آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ آپ کو کہا تھا ایک میمری بفر آپ یوز کر رہے ہیں اگر رائٹ کر رہے ہیں تو اس میموری بفر سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا ڈسک کے اوپر اگر ریڈ کر رہے ہیں تو ڈسک سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا اس میموری بفر کے اندر تو اس میموری بفر کا جو ایڈریس ہے جو آف سائڈ ایڈریس ہے وہ بی ایکس رجسٹر کے اندر اسپیسیفائی کرنا پڑے گا اسی طرح ٹریک نمبر اسپیسیفائی ہو رہا ہے سی ایچ رجسٹر کے اندر سیکٹر نمبر اسپیسیفائی ہو رہا ہے سی ایل رجسٹر کے اندر جو ہیڈ نمبر ہے یا سائڈ نمبر ہے وہ اسپیسیفائی ہو رہا ہے ڈی ایچ رجسٹر کے اندر اور جو ڈرائیو نمبر ہے ہے وہ اسپیسیفائی ہو رہا ڈی ایل رجسٹر کے اندر ای ایس رجسٹر کے اندر آپ سیگمنٹ ایڈریس اسپیسیفائی کریں گے سیگمنٹ ایڈریس کس چیز کا اگین وہ میموری بفر کا جہاں پہ ڈیٹا ریڈ یا رائٹ کر کے لایا جا رہا ہے اب ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیرامیٹرز یوز ہو رہے ہیں ٹریک کے سیکٹر کے اور ہیڈ کے ان کے لیے جو ویلیوز یوز ہو رہی ہیں یہ ایٹ بٹ ویلیوز یوز ہو رہی ہیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ جو ڈسکس اویلیبل ہیں وہ بہت لارج سائزڈ ڈسک ہوتی ہیں ڈسک کے بلاک کا سائز چینج نہیں ہوا ابھی تک ڈسک کے بلاک کا سائز 512 ہے اور ریگ ابھی پرابلی 512 ہنڈریڈ بائٹس لیکن نمبر آف بلاکس چینج ہو گئے ہیں جوں جوں ہائر کیپیسٹی کے ڈسک آ رہی ہیں تو ان کے اندر نمبر آف بلاکس گریٹر ہیں اگر نمبر آف بلاکس گریٹر ہیں تو number of sectors number of tracks بھی اس کے اندر آف کورس گریٹر ہوں گے اور آج کل جو ڈسکس آتی ہیں ان کے اندر جو ٹریکس ہیں وہ اپ ٹو تھاؤزینڈز ہوتے ہیں اگر اپ ٹو تھاؤزینڈس ہیں تو مے بی جو ٹریک کا پیرامیٹر ہے وہ اتنی بڑی ویلیو کے اندر اسٹور نہیں کیا جا سکتا تو اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی کہ کیا لمیٹیشن ہے of BIOS disk function firstly آپ ادھر دیکھیں گے کہ nowadays large sized disks are available with thousand of tracks secondly general BIOS routines ہیں they are only capable of accessing a maximum of one zero two four tracks اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ڈسک جو ہے وہ لارج سائزڈ ہے then the whole of the disk can not be using using these BIOS routines اس کے لیے پھر کچھ اور کرنا پڑے گا یہ روٹینس اس کے لیے آپسلیٹ ہو گئی ہیں یہ روٹینس نہیں یوز کی جا سکتی اس کے بلاکس کو ریڈ کرنے کے لیے یا تمام بلاکس کو ریڈ کرنے کے لیے اگر کی بھی جا سکتی ہیں چند بلاکس کو ریڈ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہیں تمام بلاکس کو ریڈ کرنے کے لیے یہ روٹینس یوزفل نہیں ہیں اب اگر آپ ایک لارج ڈسک یوز کر رہے ہیں جس کے اندر نمبر آف ٹریکس ایکسیڈ کرتے ہیں ون زیرو ٹو فور سے تو آف کورس اس کے لیے different set of routines use کرنے پڑیں گے یہ جو روٹین جن کی ہم نے بات کی ہے یہ ارلیئر جو ورژنس تھے ارلیئر جو ڈسکس تھے ان کے لیے یہ روٹینس یوز کی جاتی ہیں وتھ ٹائم بایوس نے کچھ اور روٹینس بھی پرووائڈ کی ہیں وہ ایکسٹینڈیڈ بایوس روٹینس کھلاتی ہیں یا ایکسٹینڈیڈ تھرٹین ہیگز روٹینس کھلاتی ہیں تو ہم اس کیس کے اندر extended thirteen hex routines use کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا خصوصیت ہے آپ اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ بایوس فنکشنز جو ہیں یوزول جو بایوس فنکشنز ہیں جو کنوینشنل جو پہلے یوز ہوتے آ رہے تھے they can access a maximum of five zero four M B of disk اگر اس سائز سے بیونڈ ہے ڈسک سائز تو آپ جو پریویسلی یوزڈ فنکشن تھے ان کو یوز کرتے ہوئے ڈسک کو ایکسس یا اس سے ہائر جو ایریا اس کو ایکسس نہیں کر سکتے آج کل جو ڈسکس یوز ہو رہی ہیں وہ جو انٹرفیس یوز کرتی ہیں مائکرو پروسیسر کے ساتھ انٹرفیس یا بس کے ساتھ انٹرفیس کرنے کے لیے جو انٹرفیس یوز کرتی ہیں وہ کہلاتا ہے آئی ڈی ای انٹرفیس اس کے علاوہ اور بھی کچھ انٹرفیسز اویلیبل ہیں لیکن موسٹ کامنلی یوزڈ جو انٹرفیس ہے وہ آئی ڈی ای انٹرفیس ہے آئی ڈی ای انٹرفیس کی جو کیپیسٹی ہے ڈسک کی وہ 504 زیرو ایم بی سے گریٹلی ایکسیڈ کرتی ہے جبکہ بایوس جو ہے اس کی مدد سے آپ صرف 504 زیرو ایم بی کو ایکسس کر سکتے ہیں ایکسٹینڈیڈ روٹینس آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہیں کہ اس سے بھی ہائر 504 زیرو ایم بی سے بھی ہائر اگر کوئی ہارڈ ڈسک ہے تو اس کی اس ہائر میموری اسپیس کو بھی آپ ایکسیس کر سکیں تو آئیے یہ ایک ٹیبل دیکھتے ہیں اس کی مدد سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئی ڈی انٹرفیس کتنی میموری ایکسیس کر سکتا ہے اور بایوس کی جو پریویسلی یوزڈ روٹینس تھیں وہ کتنی میموری ایکسیس کر سکتی ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کالم بنا ہوا ہے فار بایوس اس کے اندر لسٹڈ ہے کہ بایوس جو ہے وہ کتنی ہیڈز ایکسس اسپیسیفائی کر سکتا ہے ہیڈز اور اسی طرح سے اس کے اندر یہ بھی لسٹڈ ہے کہ اس کی سیکٹرز کی کتنی میکسیمم کیپیسٹی ہے اور ٹریکس کی کتنی میکسیمم کیپیسٹی ہے اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ بایوس کی روٹینز یوز کرتے ہوئے آپ میکسیمم نمبر آف ٹریکس جو ایکسس کر سکتے ہیں وہ 63 ہے میکسیمم نمبر آف ہیڈز جو ایکسیس کر سکتے ہیں وہ 256 ہے اور میکسیمم نمبر آف جو ٹریکس ایکسیس کر سکتے ہیں وہ 1024 ہے لیکن on the other hand I D interface جو ہے یہ کہہ لیں کہ جو ہارڈ ویئر انٹرفیس ہے اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ میکسیمم آف 255 ففٹی فائیو جو ہے ان کو ایڈریس کر سکتا اور لیکن اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ جس کے ہیڈز ہیں وہ صرف سکسٹین ہو سکتے ہیں میکسیمم جو ہیڈز وہ یوز کر سکتا ہے جن کو ایکسیس کر سکتا ہے جن کو ایڈریس کر سکتا ہے وہ سکسٹین ہے لیکن میکسیمم نمبر آف ٹریکس جو وہ ایکسیس کر سکتا ہے یا ایڈریس کر سکتا ہے وہ six five five three six ہے تو لوور لمٹ کو اگر دیکھیں تو ہمارے پاس جو لوور لمٹ آتی ہے وہ سکسٹی تھری سیکٹرس کی ہارڈ ویئر لمیٹیشن کی وجہ سے صرف سکسٹین ہیڈس اور بایوس کی لمیٹیشن کی وجہ سے صرف one zero two four tracks تو جو اولڈر بایوس روٹینس تھیں وہ maximum of 63 three sectors of sixteen heads and maximum of one zero two four tracks جو تھے ان کو ایکسیس کر سکتے تھے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان میکسیمم نمبرس کو یوز کرتے ہوئے آپ کتنی میمری اسپیس کو ایکسیس کر سکتے ہیں جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر بعد پہلے بات کی ہے کہ جو بلاک کا سائز ہے وہ 512 ہنڈریڈ ہے اب آپ کے پاس نمبر آف سیکٹرس بھی گیون ہے نمبر آف ٹریکس بھی گیون ہے اور نمبر آف ہیڈز بھی گیون ہے تو ان تینوں پیرامیٹرس کو یوز کرتے ہوئے آپ آف کورس ڈسک کا سائز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور بلاک کا سائز بھی آپ کو پتا ہے فائیو ہنڈریڈ ٹویلو بائٹس تو آئیے دیکھتے ہیں یہ نیکسٹ سلائڈ اس کے اندر ان ساری پیرامیٹرس کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا میکسیمم ڈسک سائز ایکسس کیا جا سکتا ہے simply total maximum size calculate کرنے کے لیے کو ملٹیپلائی کو ملٹی پلائی کریں is the number of sector ان تینوں کو ملٹی پلائی کریں تو آپ کے پاس نمبر آف بلاکس آ جائیں گے ایک بلاک کا سائز جو ہے 512 ہنڈریڈ بائٹس ہے نمبر آف بلاکس کو ملٹی پلائی کریں وتھ فائیو تو آپ کے پاس نمبر آف بائٹس آ جائیں گے اس کو اگر میگا بائٹس میں کنورٹ کیا جائے تو یہ approximately 504 hundred four megabytes بنتا اس طرح سے بایوس ڈسک کی مدد سے یا بایوس ڈسک جن فنکشنس کو یوز کر رہا ہے ان کی مدد سے جو highest number of highest amount of جو میموری ایکسیس کی جا سکتی ہے وہ 504 ہنڈریڈ فور ایم بی ہے اگر آپ کے ڈسک کے اندر اس سے ہائر میموری ہے اگر سے 700 ہنڈریڈ ایم بی کا کی آپ کے پاس ڈسک ہے یا 1 جی بی کی ڈسک ہے تو 504 ہنڈریڈ فور ایم بی کے بیونڈ وہ میموری ایکسیس نہیں کی جا سکے گی اگر آپ بایوس ڈسک کا فنکشن یوز کرتے ہیں آن دا ادر ہینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہارڈ ویئر ہے اس کی کتنی کیپیسٹی ہے یہ تو ہم نے دیکھا کہ جو سافٹ ویئر ہے یا فرم ویئر ہے بایوس بایوس کی کیا کیپیسٹی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہارڈ ویئر کی کتنی کیپیسٹی ہے کیا جو بایوس ہے وہ ہارڈ ویئر کی کیپیسٹی پوری کر رہا ہے یا نہیں پوری کر رہا تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا آئی ڈی انٹرفیس کو دیکھنا پڑے گا آئی ڈی انٹرفیس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ میکسمم نمبر آف سیکٹرز کتنے وہ سپورٹ کرتا ہے maximum number of heads and maximum number of tracks کتنے سپورٹ کرتا ہے تو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ڈی e جو انٹرفیس ہے وہ کتنے بلاکس کو ایکسس کر سکتا ہے تو آئیے سلائیڈ میں دیکھتے ہیں جس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ وہ کتنے بلاکس کو ایکسس کرتا ہے اور ہینس ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ کتنی بڑی ڈسک جو ہے آئی ڈی سپورٹ کر سکتا ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ٹوٹل نمبر آف سیکٹرس جو وہ سپورٹ کر رہا ہے وہ 255 ففٹی ہے نمبر آف ہیڈس جو ہیں وہ سکسٹین ہیں اور number of tracks six five five three six ہو سکتے ہیں یہ ان کا میکسیمم کاؤنٹ ہے ان تینوں کو آپ اس میں ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس نمبر آف بلاکس آ جائیں گے ایک بلاک کا سائز 512 ہنڈریڈ ٹویلو بائٹس ہے اب اس ٹوٹل ویلو کو 512 ہنڈریڈ ٹویلو سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس نمبر آف بائٹس آ جائیں گے جتنے بائٹس آئی ڈی ڈسک کے اندر ایکسیس کیے جا سکتے ہیں میکسیمم جو اس کی کیپیسٹی ہو سکتی ہے یہ almost 127 twenty seven gigabytes کے بنتا اب صاف ظاہر ہے کہ اگر hard disk five hundred four M B سے بڑی ہے تو اس کو ہارڈ ویئر تو سپورٹ کرتا ہے لیکن فرم ویئر نہیں سپورٹ کرتا اگر فرم ویئر سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے فرم ویئر کے سرٹن ایکسٹینڈیڈ سروسز ہیں جن کو یوز کرنا پڑے گا بایوس ڈسک کا فنکشن فیل کر جائے گا جو فرم ویئر جب five hundred four M B سے ہائر میموری کو ایکسیس کرے گا تو وہ صرف اس کو ایکسس کر سکتا ہے through L B A translation جس طرح آپ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتایا گیا کہ five hundred four M B سے ہائر جو میموری ہے اس کو ایکسس کرنے کے لیے ایک ہی میتھڈ ہے through L B A translation اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایل بی اے ٹرانسلیشن کیا ہے ایل بی اے ٹرانسلیشن کے کیس کے اندر ہر بلاک کو ایک L B A address sign ہوتا ہے L B A address is the starting absolute block address ہر بلاک کو ایک unique L B address assign ہوتا ہے یہ سکسٹی فور بٹ کا ایڈریس ہے اور یہ کیسے اسائن ہوتا ہے جو ہیڈ نمبر ہے جو سیکٹر نمبر ہے اور جو ٹریک نمبر ہے ان تینوں پیرامیٹرس کو یوز کرتے ہوئے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے into a single unique index یعنی کہ ڈسک کے اوپر کوئی بھی ایک بلاک لے لیں اس کا سیکٹر نمبر اس کا ٹریک نمبر اور اس کا ہیڈ نمبر آپ کو پتا ہونا چاہیے اب ان تینوں چیزوں کو ان تینوں پیرامیٹرس کو یوز کرتے ہوئے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ ایک 64 bit بٹ کا ایڈریس ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرانسلیشن کس طرح سے ہوتی ہے آپ سے کنسیڈر کریں کہ ہیڈ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر سلینڈر کے اوپر ہے یا ایک پرٹیکولر ٹریک کے اوپر ہے اگر فلاپی کی بات کرتے ہیں تو اس کو ٹریک کر لیں اگر ہارڈ ڈسک کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو سلینڈر کہہ لیں تو اس وقت ہیڈ ایک پرٹیکولر سلینڈر کے اوپر ہے جو اس سلینڈر کے اندر سیکٹر زیرو ہے اس سیکٹر زیرو کو سب سے پہلے انڈیکس کیا جائے گا پھر جو سیکٹر ون ہے اس کو انڈیکس کیا جائے گا پھر سیکٹر ٹو کو انڈیکس کیا جائے گا سیکٹر تھری کو اینڈ سو آن جب تک کہ وہ پورا ٹریک ختم نہیں ہو جاتا جب وہ پورا ٹریک ختم ہو جائے گا تو اب نیکسٹ سائڈ سے اسی طرح سے ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیں گے اگر ہیڈ زیرو تھا فرسٹ ٹائم اب ہیڈ ون سے ٹرانسلیشن ہونی شروع ہو جائے گی ہیڈ ون کے اندر جو سیکٹر زیرو ہے اس کو نیکسٹ انڈیکس اسائن ہوگی سیکٹر ون کو اس سے نیکسٹ ہوگی سیکٹر ٹو کو اس سے نیکسٹ ہوگی اینڈ سو آن اس طرح سے یہ والا ٹریک بھی پورا کیا جائے گا اب یہ دو ٹریک پورے ہو گئے اب کنسیڈر کریں کہ سلینڈر کے اندر اور بھی سائڈ ایگزٹ کرتی ہیں تو اب اسے نیکسٹ سائڈ کو لے لیا جائے گا یعنی کہ جس کا ہیڈ ٹو ہے ہیڈ ٹو کے اندر جو سیکٹر زیرو ہے وہ نیکسٹ انڈیکس بنے گا پھر سیکٹر ون نیکسٹ بنے گا اینڈ سو آن اس طرح سے کرتے جائیں گے جب تک کہ پورا سلینڈر ختم نہیں ہو جاتا ایک سلینڈر کے سارے ٹریکس کو سارے سیکٹرز کو انڈیکس کرنے کے بعد پھر نیکسٹ سلینڈر سے اسٹارٹ ہوں گے اس کے سارے بلاکس کو انڈیکس کرنے کے بعد پھر نیکسٹ سلینڈر سے اسٹارٹ ہوں گے اینڈ سو آن اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے اس طرح سے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ سیک ٹائم کو ریڈیوس کیا جا سکے اگر کنزیکٹو بلاکس کو ایکسس کیا جا رہا ہے کنزیکٹو انڈیکسز کو ایکسس کیا جا رہا ہے تو وہ کنزیکٹو انڈیکسز کو ایکسس کرنے کے لیے ہیڈ کی جو موومنٹ ہے وہ کم سے کم ریکوائرڈ ہو منیمم موومنٹ ریکوائرڈ ہو کیونکہ ہم فرسٹلی ایک ہی سلینڈر کے اندر جتنے سیکٹرز ہیں ان کو کنٹینیوسلی انڈیکس کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ جب آپ ایک بلاک سے دوسرے بلاک کے اوپر جائیں گے اور دوسرا بلاک اس کا کنزیکٹو بلاک ہے اس کا کنٹیگوس بلاک ہے تو ہیڈ کی موشن کم ریکوائرڈ ہوگی اگر آپ سیکٹر وائز نہ چلیں یعنی کہ آپ جس طرح سے کنٹیگوس سیکٹرز کو انڈیکس کر رہے ہیں اور ایک سلینڈر کے اندر فرسٹلی تمام سیکٹرز کو انڈیکس کریں گے اور پھر نیکسٹ سلینڈر کے اوپر جائیں گے اگر آپ اس طرح سے نہ کریں اگر آپ اس طرح سے کریں کہ آپ ایک سیکٹر کو لے لیں اس سیکٹر کے اندر فرسٹلی ٹریک زیرو کو انڈیکس کریں پھر ٹریک ون کو نیکسٹ انڈیکس اسائن کریں پھر ٹریک ٹو کو نیکسٹ انڈیکس اسائن کریں اینڈ سو آن اگر اس طرح سے انڈیکس کیا جائے گا تو اس میں جو میجر ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ سیک ٹائم انکریز ہو جائے گا جب ہیڈ موو کرے گا between contiguous blocks consecutive blocks کے بیچ میں جب ہیڈ موو کرے گا تو اس کیس کے اندر ہیڈ کی موشن زیادہ ریکوائرڈ ہوگی ہیڈ کو ٹو اینڈ فرو موو کرنا پڑے گا سیک ٹائم انکریز ہو جائے گا جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی ایکسس ٹائم کا جو میجر پارٹ ہے وہ سیک ٹائم ہے تو اس طرح سے انڈیکس اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ سیک ٹائم کو ریڈیوس کیا جا سکے اس ٹرانسلیشن میتھڈ کو اس نیکسٹ لائٹ کی مدد سے اور بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے جس میں آپ کو یہ چیز اور کلیئرلی سمجھ آئے گی کہ جب انڈیکسنگ ہو رہی ہے تو سیکٹر وائز ہو رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایل بی اے انڈیکس ہے زیرو یہ کس بلاک کو سائن کی گئی ہے جس کا سلینڈر زیرو ہے ہیڈ زیرو ہے اور سیکٹر ون ہے ون کس کو سائن کی جا رہی ہے سلینڈر بھی سیم ہے ہیڈ بھی سیم ہے اور سیکٹر ٹو ہے ٹو اسائن کی جا رہی ہے cylinder zero head zero and sector three کو اینڈ سو آن اس طرح جو چلتے جائیں گے سے کنسیڈر کریں کہ میکسیمم نمبر آف جو سیکٹرز آپ کی ڈسک سپورٹ کر رہی ہے وہ 63 ہے اس طرح سے 63 تک چلتے جائیں تو جو اس ٹریک کے اوپر جو لاسٹ سیکٹر ہوگا اس لاسٹ سیکٹر کا سیکٹر نمبر 63 ہوگا اس کو جو ایل بی انڈیکس اسائن ہوگی وہ 62 ٹو ہوگی اب یہ ایک سیکٹر ایک ٹریک کمپلیٹ ہو گیا اب آپ اسی ٹریک کو انڈیکس کریں گے لیکن دوسری سائڈ پہ اس کی دوسری سائڈ ڈسک کی دوسری سائڈ کے اوپر جو سیم ٹریک ہے اس کو انڈیکس کرنا اسٹارٹ کریں گے جب انڈیکس کرنا اسٹارٹ کریں گے تو آپ ہمیشہ سیکٹر نمبر ون سے اسٹارٹ کرتے ہیں سیکٹر نمبر زیرو ایگزٹ ہی نہیں کرتا سیکٹر نمبر ہمیشہ ون ہونا چاہیے تو اس لحاظ سے سکسٹی تھری کے بعد جو سیکٹر نمبر آئے گا وہ ون آئے گا لیکن جو سائڈ ہے وہ زیرو نہیں ہوگی وہ ون ہو جائے گی اب نیکسٹ سائڈ سے ہم انڈیکسنگ اسٹارٹ کر رہے ہیں اس لحاظ سے جو نیکسٹ بلاک بن رہا ہے اس کا جو ایپسلیوٹ ایڈریس ہے وہ زیرو ون ون ہے اس کو جو ایل بی انڈیکس سائن ہوگی وہ سکسٹی تھری سائن ہوگی اس سے جو نیکسٹ بلاک ہے اس کا جو ایپسلیوٹ ایڈریس ہے وہ زیرو ون ٹو ہے اور اس کو جو انڈیکس سائن ہوگی وہ سکسٹی فور سائن ہوگی اینڈ سو آن جب تک کہ یہ پورا ٹریک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا جب یہ پورا ٹریک کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ نیکسٹ سائڈ سے اسٹارٹ کر دیں گے یعنی کہ ہیڈ کے اندر ایک انکریمنٹ کر دیا اگر وہ ایگزٹ کرتا تو اس کیس کے اندر جو نیکسٹ بلاک کا ایپسلیوٹ ایڈریس ہوگا وہ زیرو ٹو ون ہوگا اور اس کو جو ایل بی انڈیکس اسائن کی جائے گی وہ ون ٹوینٹی سکس کی جائے گی اینڈ سو آن جب ہیڈ سارے ختم ہو جاتے ہیں یعنی کہ پورے کا پورا سلینڈر جب انڈیکس ہو جاتا ہے تب سلینڈر کو انکریمنٹ کیا جائے گا اور اب نیکسٹ سلینڈر کے بلاکس کو اسی طرح سے انڈیکس کیا جا رہا ہے اور ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ سیک ٹائم کو ریڈیوس کیا جا سکے ابھی آپ کو لاجکلی سمجھایا گیا کہ لاجکلی کس طرح سے بلاک کو انڈیکس کیا جا رہا ہے اب اگر آپ کے پاس سلینڈر انڈیکس ہے ہیڈ انڈیکس ہے اور سیکٹر نمبر ہے تو آپ سمپلی ایک میتھمیٹیکل نوٹیشن جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اس میتھمیٹیکل نوٹیشن سے سلینڈر نمبر ہیڈ نمبر اور سیکٹر نمبر اس کے اندر پٹ کر کے آپ ایل بی انڈیکس کو ڈائریکٹلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا وائس ورسا بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایل بی انڈیکس ہے تو ایل بی انڈیکس سے آپ سلینڈر ہیڈ اور سیکٹر نمبر نکال سکتے ہیں تو اس لیے اس کو ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے کہ سلینڈر ہیڈ سیکٹر کی فارم سے آپ ایل بی اے میں ٹرانسلیٹ کر لیں ایل بی اے کی فارم سے آپ واپس سلینڈر ہیڈ سیکٹر کی فارم کے اندر ٹرانسلیٹ کر لیں تو آئیے اب وہ دیکھتے ہیں میتھمیٹیکل نوٹیشن کیا ہے جس میتھمیٹیکل نوٹیشن کی مدد سے ہم یہ ٹرانسلیشن پرفارم کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آپ کو اکویژن گیون ہے اس کے اندر C multiplied by H dash plus H whole multiplied by S dash plus S minus one یہ ایل بی ایڈریس بنتا ہے جبکہ اس اکویژن کے اندر جو سی ہے وہ سیلنڈر نمبر ہے جس سیلنڈر نمبر کو آپ انڈیکس کرنا چاہ رہے ہیں جس بلاک کو آپ انڈیکس کرنا چاہ رہے ہیں اس کا سیلنڈر نمبر ہے ایچ ڈیش کیا چیز ہے نمبر آف ہیڈز ہے میکسیمم نمبر آف ہیڈز ہے آپ کے ڈسک کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف ہیڈز ہیں میکسیمم نمبر آف ہیڈز وہ ایچ ڈیش ہے اور ایچ کیا چیز ہے جس بلاک کو آپ انڈیکس کرنا چاہ رہے ہیں اس بلاک کا ہیڈ نمبر ہے اس پرٹیکولر بلاک کا سلیکٹڈ بلاک کا ہیڈ نمبر ہے اسی طرح سے ایس ڈیش کیا چیز ہے یہ میکسیمم نمبر آف سیکٹرز ہیں آپ کی ڈیسک جتنے میکسیمم نمبر آف سیکٹرز کو سپورٹ کرتی ہے وہ ایس ڈیش سے سگنیفائی کیے جا رہے ہیں اور ایس کیا چیز ہے یہ سلیکٹڈ سیکٹر نمبر ہے یعنی کہ جس سیکٹر کو آپ انڈیکس کرنا چاہ رہے ہیں جس بلاک کو آپ انڈیکس کرنا چاہ رہے ہیں اس کا سیکٹر نمبر ہے تو سی ایچ اور ایس جو ہیں وہ آپ نے جس بلاک کو انڈیکس کرنا ہے اس کی سلینڈر کی ہیڈ کی اور سیکٹر کی نمبرز ہیں اور ایچ ڈیش اور ایس ڈیش کیا چیزیں یہ maximum number of head and maximum number of sectors ہیں جو کہ وہ ڈسک سپورٹ کر رہی ہے تو اس فارمولہ کے اندر آپ کو اگر یہ ساری ویلوز پتہ ہیں آپ ڈائریکٹلی ان ویلوز کو پلیس کر کے directly L B A address calculate کر سکتے ہیں اسی طرح سے کنورسلی اگر آپ کے پاس ایل بی اے انڈیکس ہے تو اس ایل بی اے انڈیکس کو آپ سی ایچ ایس کی فارم کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ سلینڈر نمبر ہیڈ نمبر اور سیکٹر نمبر اس میں سے کنورسلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو باقی سارے پیرامیٹرس پتہ ہیں اگر آپ کو maximum number of of heads maximum number cylinders وغیرہ یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے تو ایل بی انڈیکس کو ڈائریکٹلی کنورٹ کیا جا سکتا ہے C H S kind of address اس کے لیے بھی ہمارے پاس میتھمیٹیکل نوٹیشنز اویلیبل ہیں آئیے سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں وہ کیا میتھمیٹیکل نوٹیشنز ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک L B A address given ہے اور اس ایل بی ایڈریس سے آپ نے اگر سلینڈر نمبر نکالنا تو سلینڈر نمبر کیلکولیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے جو ایل بی انڈیکس ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں with the product of heads per cylinder and sectors per track یعنی کہ میکسیمم نمبر آف سیکٹرز جو آپ کی ڈسک سپورٹ کر رہی ہے plus the maximum number of cylinders جو آپ کی ڈسک سپورٹ کر رہی ہے ان دونوں کے پروڈکٹ کے ساتھ آپ ایل بی انڈیکس کو ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس بلاک ہے اس کا سیلنڈر نمبر آ جائے گا اب ہیڈ اور سیکٹر نمبر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو فرسٹلی ایک ٹیمپرری ویلو لینی پڑے گی یہ ٹیمپرری ویلو کس کے اکولنٹ ہے یہ temporary value L B index کا ماڈ لے رہے ہیں اس کو ڈوائڈ کر رہے ہیں یعنی کہ ہم ریمائنڈر لیں گے سلینڈر کے کیس میں ہم نے کوشچن لیا تھا اس کیس میں ہم ریمائنڈر لے رہے ہیں سیم اس کے اندر ڈینامینیٹر ہے یعنی کہ ہم ایل بی انڈیکس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں product of heads per cylinder and sectors per track maximum number of sector maximum number of cylinder ان کے پروڈکٹ سے ملٹی پلائی کریں جو پروڈکٹ آتا ہے ایل بی اے کو اس پروڈکٹ سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس یہ ٹیمپرری ویلیو آ جائے گی اب اس ٹیمپریری ویلیو کو یوز کیا جائے گا head number of sector number calculate کرنے میں ہیڈ نمبر کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا جو اب آپ کے پاس یہ ٹیمپرری ویلیو آئی ہے یہ ٹیمپرری ویلو ان فیکٹ نہیں ہے یہ ریمائنڈر ہے ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو ریمائنڈر آیا وہ اس ٹیمپرری ویلو کے اندر گیا تو اس ٹیمپرری ویلو کو آپ ڈیوائڈ کر دیں وتھ سیکٹر یعنی کہ میکسمم نمبر آف جو سیکٹر آپ کو پتا ہے اس سے آپ ڈیوائڈ کر دیں اس سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس ہیڈ نمبر آ جائے گا اور سملرلی اگر آپ نے سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کرنے ہیں تو اگین آپ ٹیمپ کو سیکٹرس پر ٹریک سے ڈیوائڈ کریں گے لیکن ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو ریمائنڈر آتا ہے اس کے اندر ون ایڈ کریں تو آپ کے پاس سیکٹر نمبر آ جائے گا تو اس طرح سے آپ ایل بی اے انڈیکس کو کنورٹ کر سکتے ہیں into C H S form یعنی کہ سلینڈر ہیڈ اینڈ سیکٹر کی فارم کے اندر اس کو واپس کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں تک ایک پوائنٹ uh, جو ہم نے جس کو اسپیسیفائی کرنے کی uh, کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو disk size 504 hundred M B سے گریٹر ہے تو کسی بلاک کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو ایل بی انڈیکس پتہ ہونی چاہیے اور اگر ایل بی انڈیکس پتہ ہے تو اس سے آپ اس کو سی ایچ ایس فارم کے اندر بھی کنورٹ کر سکتے ہیں جو ایکسٹینڈیڈ سروسز ہیں بایوس کی ایکسٹینڈیڈ سروسز ہیں جو کہ بلاک کو ریڈ کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہیں ان کیس آپ کی جو ڈسک سائز ہے وہ 504 ہنڈریڈ فور ایم بی کو ایکسیڈ کرتا ہے وہ services C H S form میں ایڈریس نہیں لیتی وہ ایل بی اے فارم کے اندر ایڈریس لیتی ہیں یہ سروسز ایک ڈیٹا اسٹرکچر یوز کرتی ہیں اس ڈیٹا اسٹرکچر کو کہا جاتا ہے ڈسک ایڈریس پیکٹ اس ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر آپ کچھ انفارمیشن اسپیسیفائی کریں گے اور اس ڈیٹا اسٹرکچر کو پاس کریں گے into the thirteen hex routines ان تھرٹین ہیگز کی جو ہیں اس کے اندر ایز پیرامیٹر اس ڈیٹا اسٹرکچر کو پاس کیا جائے گا اور یہ 13 ہیگز کی جو روٹینز ہیں جو ایکسٹینڈیڈ روٹینز ہیں وہ اس ڈیٹا اسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے جو بھی آپ نے آپریشن اسپیسیفائی کیا ہے ریڈ رائٹ کا وہ پرفارم کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ایسا کرتے وقت ڈسک ایڈریس پیکٹ کے اندر جو ایڈریس اسپیسیفائی کیا جائے گا وہ سی ایچ ایس فارم کے اندر نہیں ہوگا وہ ایل بی اے فارم کے اندر ہوگا اس لیے ہم نے ایل بی اے ٹرانسلیشن پہ زور دیا ہے کیونکہ آپ کو اگر فائیو فور ایم بی سے ہائر ڈسک کو ایکسیز کرنا ہے تو آپ کو ایل بی ایڈریس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسک ایڈریس پیکٹ کیا چیز ہے اس ڈسک ایڈریس پیکٹ کی ڈیٹیل آپ اس ٹیبل کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس ٹیبل کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس کا فرسٹ بائٹ ہے یہ ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کا جو فرسٹ اسٹارٹنگ بائٹ ہے وہاں پہ ایک بائٹ سائزڈ آپرینٹ پڑا ہونا چاہیے یہ آپرینٹ کیا چیز ہے یہ سائز اسپیسیفائی کر رہا ہے disk address packet D A P in short D A P کا یہ سائز اسپیسیفائی کر رہا اور یہ ویلو کم از کم سکسٹین ضرور ہونی چاہیے اگر یہ سکسٹین سے لیسر ہوگی ویلو تو جو ایکسٹینڈیڈ سروس ہے وہ کچھ نہیں کرے گی وہ ایز اٹ از ریٹرن کر جائے گی تو یہ ویلو ایٹ لیسٹ سکسٹین ضرور ہونی چاہیے جو نیکسٹ بائٹ ہے یہ ریزروڈ ہے یہ ریزرو اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے سوچا کہ maybe L B A جو ہے وہ ہم نے ہمیں یوز کرنا پڑا جب لارج ڈسکس آئیں اب ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر اور لارج ڈسکس آ جائیں تو مے بی اس بائٹ کو یوز کریں گے اس سے جو نیکسٹ بائٹ ہے وہ اسپیسیفائی کر رہا ہے نمبر آف بلاکس جو کہ آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کیوں ایک سروس یوز کریں گے اس سروس کی مدد سے آپ بلاکس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں جتنے بلاکس ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس بائٹ کے اندر اسپیسیفائی کریں گے لیکن یہ دھیان رہے کہ کوئی بھی ایکسٹینڈیڈ سروس ہوگی وہ اس کی ایک کال کے تھرو آپ maximum of seven F blocks transfer کر سکتے ہیں یعنی کہ one twenty seven blocks transfer کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بلاکس ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں گے تو سروس فیل ہو جائے گی اس سے جو نیکسٹ بائٹ ہے وہ اگین ریزروڈ ہے فار فیوچر یوز اس سے نیکسٹ ایک ڈبل ورڈ ہے اس ڈبل ورڈ کے اندر کیا چیز پڑی ہوگی فار ایڈریس ہونا چاہیے بفر کا اگر ریڈ کر رہے ہیں تو ریڈ کے کیس میں ڈس میں سے ریڈ کر ہو کے جو ویلیو آ رہی ہے میموری کے اندر جس ایڈریس پہ اسٹور ہونی ہے وہ ایڈریس آپ اسپیسیفائی کریں گے اگر رائٹ کر رہے ہیں میمری کے اندر جو ایریا پڑا ہوا ہے جو ڈسک پہ رائٹ کرنا ہے اس میمری ایریا کا یہ فار ایڈریس ہوگا اور اس سے جو نیکسٹ فیلڈ ہے نیکسٹ جو ایٹریبیوٹ ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کا وہ ورڈ ہے وہ ایک کواڈ ورڈ ہے کواڈ ورڈ کا مطلب ہے یعنی کہ ایٹ بائٹ کا اس کا سائز ہے سکسٹی فور بٹس کا سائز ہے اور یہ of course L B A address ہے آپ ادھر کوئی سی ایچ ایس ایڈریس نہیں اس کے اندر اسپیسیفائی کر رہے ہیں آپ ایل بی ایڈریس اسپیسیفائی کر رہے ہیں اور یہ سارے پیرامیٹرس اسپیسیفائی کرنے کے بعد آپ ایکسٹینڈیڈ سروسز کو پاس کریں گے اور ایکسٹینڈیڈ سروسز آپ کو ان ریٹرن جو بھی آپ آپریشن ریکوائر کرتے ہیں وہ آپریشن پرفارم کر کے دے گی آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر آپ نے لارج ڈسک کو ایکسس کرنا ہے تو آپ کو ایل بی ایڈریس کا پتہ ہونا چاہیے ایل بی ایڈریس جو ہے وہ ایک سکسٹی فور بٹ کا ایڈریس ہے ویسے تو جو ڈسک آرکیٹیکچر ہے اس کے مطابق اگر ایک بلاک کو ایڈریس کرنا ہے تو ایڈریس کرنے کے لیے جو پیرامیٹرز یوز کیے جاتے ہیں وہ سی ایچ ایس ہیں یعنی کہ سلینڈر ہیڈ اینڈ سیکٹر ہیں تو سی ایچ ایس کو ٹرانسلیٹ کر لیا جاتا ہے انٹو سنگل انڈیکس جو کہ ایل بی انڈیکس کہلاتی ہے اگر آپ نے لارج ڈسک کو ایکسس کرنا ہے تو آپ اس انڈیکس کو اسپیسیفائی کریں گے یہ انڈیکس آپ کو پتا ہونا چاہیے اس بلاک کے لیے ایل بی ایڈریس جو بنتا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو وہ نہیں پتا سلینڈر ہیڈ اور سیکٹر نمبر پتہ ہے تو اس کو ایل بی اے میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے یا اگر آپ کو ایل بی اے انڈیکس پتہ ہے تو اس کو سلینڈر ہیڈ اور سیکٹر کی فارم کے اندر ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے مور اوور ہم نے دیکھا جو پریویس روٹینس ہیں یا مے بی جو پریویس سی کے ورژنس ہیں اس کے اندر جو آپ کو فنکشنز اویلیبل ہیں جس طرح بایوس ڈسک کا فنکشن اویلیبل ہے وہ آج کل کی جو ڈسک سائز ہے اس کے لحاظ سے ہے کیونکہ بایوس ڈسک کے فنکشن کی مدد سے آپ صرف 504 ہنڈریڈ ایم بی کو سپورٹ کر سپورٹ کر سکتے ہیں ایم بی کی 504 ہنڈریڈ فور ایم بی کی ڈسک کو سپورٹ کر سکتے ہیں اسے ہائر ڈسک کو ایکسیس نہیں کر سکتے اسے ہائر ڈسک کو ایکسس کرنے کے لیے L B A translation use کی جاتی ہے اور بایوس ایکسٹینڈیڈ فنکشنس پرووائڈ کرتی ہے آئی ڈی جو انٹرفیس ہے وہ اٹ سیلف اس کے اندر کیپیسٹی ہے of accessing a disk of size 127 twenty seven megabytes وہ کس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی ہم نے آج آپ کو ایکسپلین کیا نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایکسٹینڈیڈ فنکشنز ہیں جن کو یوز کر کے آپ ڈسک کو ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں اور ہم ہوپ فلی ایک پروگرام بھی بنا کے بنانے کی کوشش کریں گے جس پروگرام کی مدد سے ہم uh, ایک ایل بی انڈیکس اسپیسیفائی کر کے کسی بلاگ کو ریڈ یا رائٹ کر سکیں آج کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ